سدری ویسی من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام جو بندہ اللہ سے آخرت سے محبت رکھتا ہے اور اس دنیا سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا بیٹھتے چلتے پھرتے دن میں رات میں اسے اللہ کی یاد ستاتی ہے اللہ دین ید قرون اللہ قیام وق ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے لہوم البشرا فل حیات دنیا وفیل فل اگرچہ کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے امتحان کا گھر ہے اور یہاں حق کا دامن تھامنے والوں کے لیے پریشانیاں ہیں امتحانات ہیں لیکن اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور کہہ کر خاموش نہیں بیٹھ گئے اس زبان میں کچھ اور اور دل میں کچھ اور سمس تقامو ثابت قدم رہے جہاں ضرورت پڑی توحید کے علم کو تھامے رہے حالات سے معاشرے سے سماج سے سوسائٹی سے ڈرے نہیں استقام ہو اللہ نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور رحمت کی خوشخبری ان کو سناتے ہیں اور رحمتیں ان پر نازل کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تحافو ولا تحزنو ڈرو نہیں غم مت کرو حالات کے سامنے کمپرمائز مت کرو سلنڈر مت ہو جھکو نہیں وہ اب شروع بل جنتی لتی کن تم تو آدون اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا تھا نہنو اولیا او کم فل حیاتی دنیا و فل ہم تمہارے ولی ہیں ذمہ دار ہیں تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ڈرے وہ جس کا کوئی رب نہیں ڈرے وہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے ڈرے وہ جو غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جس کے ایک کن پر اتنا بڑا آسمان بنا زمین بنی سورج بنا ستارے بنے چاند بنا وہ رب ہے تمہارا ولی اور جنت میں وہ چیزیں ملیں گی جس کو تمہارے نفس چاہا کرتے تھے مومنوں کے لیے ہر مہینہ خوشخبری لاتا ہے ہر دن بشارت ہے ہر رات شب قدر ہے اب رمضان المبارک کی کیفیات ہم سے ابھی رخصت ہونے نہیں پائی تھی احتکاف کی لذتوں کو شہری اور افطاری کی لذتوں کو کلام پاک کی حلاوت کو ابھی ہم نے فراموش نہیں کیا تھا کہ اللہ نے شوال کے چھ روزے دیے شوال کے چھ روزوں کو ابھی ہم نے پراموش نہیں کیا تھا اللہ نے ذلحجہ کا مہنا دے دیا کہا ایک رات میں اس میں جگنا اور عبادت کرنا شب قدر کی عبادت سے زیادہ فضیلت والا اور ان دو نو دنوں میں کسی دن روزہ رکھنا یا نو دن بھی روزہ رکھنا ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے اس کے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور ذی الحجہ کا روزہ یوم ارفا جو ہمارے ہندوستان کے اندر اتوار کو آ رہا ہے پیر کو عید ہے یوم ارفا اتوار کو آ رہا ہے اس دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے مومنوں کے لیے خوشخبری خوشخبری مکہ جائیں کوئی روک ٹوک نہیں مدینہ جائیں کوئی روک ٹوک نہیں زمزم ان کے لیے صفا ان کے لیے مروا ان کے لیے حجر اسود ان کے لیے حتیم ان کے لیے کعبے کا دروازہ ان کے لیے رکن یمانی ان کے لیے ریاض الجنہ ان کے لیے اور جنت البقی ان کے لیے جنت المالا ان کے لیے گمبد خزرہ ان کے لیے ایک رکعت کا ایک لاکھ رکعتوں کا ثواب ان کے لیے ایک رکعت کا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ثواب ان کے لیے ایک رکعت کا بیت المقدس کے اندر پچیس ہزار رکعتوں کا ثواب ان کے لیے سورہ بکرا ان کے لیے سورہ فاتحہ ان کے لیے آیات شفا ان کے لیے کلام پاک کی ایک سو چودہ صورتیں ان کے لیے اللہ تخافو ولا اللہ اتنا رکھ کر ڈرتے ہو تم نبی کی سنت سے چہرے کو سجائے ہو داڑھی سے اور ڈرتے ہو اور دنیا بھر کے جانور بلی چڑھا دے کافر مشرق رام کا پجاری لکشمن کا پجاری ایک قطرہ خون اللہ اس کا قبول نہیں کرے گا اور مومن قربانی کی عید آتی ہے اس کا دل بھی مسرور ہوتا ہے اس کی جان کے اندر بھی ایک نئی لذت آتی ہے یا اللہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ میں ایک مثال قائم کروں ایک نمونہ پیش کروں میرا جان میرا مال میری نماز میری قربانی میرا دن میری رات اور میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا بچپنا میری جوانی میرا بڑھاپا میری زندگی کی ہر سانس محبوب تیرے لیے ہے اب وہ وقت آ رہا ہے مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے منافقوں کے لیے نہیں منافق بیل کاٹ سکتا ہے اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتا بیل تو عیسائی بھی کاٹتا ہے بیل تو چمار بھی کاٹتا ہے بیل تو انگریز بھی کاٹتا ہے یہ قربانی قربانی جامع شہادت کا تصور اللہ کے راستے میں مرنے مٹنے اس کا تصور آپ سال کے بارہ مہینے ان تین دنوں کو چھوڑ کر اللہ کہہ کر آپ چھری چلائیں جانور حلال کھا سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ قربانی کا جانور ایک رسم نہیں ایک رواج نہیں میرے باپ نے کیا میرے دادا نے کیا میرے بغل کے اندر ستر ہزار کی گائے میں اسی ہزار کی لا کر بتاتا ہوں وہ مالک مکان کنجوس مکھی چوس دو بکرے لے کر آیا میں چار بکرے لے کر آتا ہوں اس سے کام نہیں چلا قل و نسو کی و مہیا و مماتی للہ رب العالمین کہ جو معاہدہ اور جو اگریمنٹ بندوں نے اللہ سے کیا تھا اللہ نے بندوں سے کیا تھا کیا کیا تھا منافق کی بات نہیں جہاد کو پیٹ دکھا کر بھاگنے والے کی بات نہیں جورو کے غلاموں کی بات نہیں دنیا کے پجاریوں کی بات نہیں مال کے کتوں کی بات نہیں اب دنیا جیفا و طالبہ ہاں کلاب کہ دنیا ایک مردار کی طرح ہے اور اس پر مر مٹنے والا اور اس کی طرف جانے والا ایک خارش کا کتا ہے کتوں سے کتاب نہیں خطاب ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے خرید لیا ہمارے جان کو ہمارے مال کو بندو اب جان تمہاری نہیں اب مال تمہارا نہیں ہندو مرتا ہے کنیا دان کرتا ہے سمجھتے ہیں کنیا دان آنکھوں کو وہ دان کر اس کے باپ کی آنکھ ہے گردا دیتا ہے ارے صدقہ خیرات انسانیت بھلائی کیا مذہب اسلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی دھرم اور دنیا کے اندر کوئی ملک اور دنیا کے اندر کوئی قانون سو مرتبہ فرانس امریکہ جنم لے اسلام کی تعلیمات کے پیر کی ڈھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے کریں گے کریں گے لڑکا لڑکے سے لوتی کام کر سکتا ہے عورت عورت سے مل سکتی ہے اس کی جو روح اس کے پاس جا سکتی ہے اس کی جورو اس کے پاس آ سکتی ہے شراب پیا جا سکتا ہے باپ بیٹی کو استعمال یہی کر کے مریں گے اسلام کا مقابلہ کریں گے اسلام سے ٹکر لیں گے یہی کر کے مریں گے کہ باپ اپنی بیٹی کا بلاکار کرے گا بھائی گندی فلمیں دیکھ کر اپنی بہن کو استعمال کرے گا اسلام کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی اور تعلیمات نہیں اگر دان دینا گردہ دینا اور خون بیچنا اور اسی طریقے سے آنکھ دینا اگر کار خیر ہوتا حدیث کے اندر جہاں مسواق کا باب ہے جہاں نماز کا باب ہے جہاں روزے کا باب ہے جہاں صدقے کا باب ہے جہاں خیرات کا باب ہے اور جہاں قرآن میں آیتیں ہیں تو وہاں ایک باب یہ بھی آیا تھا کہ ایک مسلمان مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں دوسروں کو دے دے کتنی دے دے ارے مر کر مٹی میں مل رہا ہے دے دے گا تو تیرا باپ کا کیا جائے گا شریعت یہ کہتی ہے کہ تیرا سودا ہو چکا ہے تیرا ویپار ہو چکا ہے یہ زمین بک چکی ہے یہ گھر یہ دکان بک چکا ہے اب یہ دوسروں کو بیچنا دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا خریدار اللہ ہے ان اللہ اشترا المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے فرمایا ہم سودا کر چکے ہیں بھیا بیٹے میرے بندے میرے آنکھ یہ تیری نہیں رہی اب ادھیکار نہیں کہ تو کنیا دان کرے تو کٹنی دے اور تو خون دے کسی کو بچانے کے لیے دے سکتا ہے لیکن اس خون کو اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خون کو بیچنا ایک قطرہ بیچنا حرام ہے عورتیں یہ جو سر کی چوٹی کے اچھا بال آتے ہیں ان کو جو فروخت کرتے ہیں یہ حرام ہے انسان کے جسم کے آگا اللہ نے انسان کو عظمت والا بنایا کرامت والا بنایا ولقت کرم نہ بنی آدم ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا بنو آدم کے سر کا بال بنو آدم کے ناخن بنو آدم کے جسم کا خون کا خطرہ اللہ نے محترم بنایا جس شریعت جو شریعت اور جو مذہب اسلام انسان کے جسم کے بال کو محترم کہتا ہو جو شریعت اور جو مذہب انسان کے جسم کے ناخون کا اکرام اور احترام کرتا ہو وہ دہشت گردی کی تعلیم دے گا وہ ٹیلیریزم کی تعلیم دے گا دنیا میں ہے کوئی اسلام کے مقابلے میں انسانیت کا احترام کا درج دینے والا انسانیت کو محترم بتانے والا ولقت کرم نہ بنی آدم ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا کرامت سے نوازا سودا ہو چکا عید آنے آنے کو ہے قربانی کی صدایں فضاؤں کے اندر گونج رہی ہیں مجاہد خوش ہو رہا ہے جامع شہادت کا طلبگار عید منا رہا ہے کہ یا اللہ میں جان کا نذرانہ پیش نہ کر سکا میدان جہاد میں نہ جا سکا اے اللہ تیرے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان کے اندر جا کر اللہ کے راستے میں جان شہادت کا ایسار کا قربانی کا آہشات پر کے گلے پر چھری چلانے کا جو نمونہ پیش کیا اللہ اب وہ وقت آ رہا ہے مولا فلسطین کو نہ جا سکا افغانستان کو نہ جا سکا عراق کو نہ جا سکا کشمیر والوں نے پکارا میں لبیک نہ کہہ سکا مولا آج حضرت ہمارے ابو سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کی یادگار قربانی کو پیش کر کر مالا میں تیرے قریب ہو رہا ہوں میں شہادت کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں میں جہاد کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں مجاہد کے لیے عید کی دگنی خوشی ہے جامع شہادت کے طلبگار کے لیے عید کی دوہری خوشی ہے کہ اسے قربانی دیتے ہوئے بدر یاد آ جاتا ہے اسے جانور کی قربانی دیتے ہوئے فلسطین یاد آ جاتا ہے اسے اون کی قربانی دیتے ہوئے عراق یاد آ جاتا ہے اسے دمے کی قربانی دیتے ہوئے افغانستان یاد آ جاتا ہے دنیا کے شہیدوں کا لہو اس لہو کو دیکھ کر اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور کس کے لیے مجاہد کے لیے جس کا سودا اللہ نے کیا کہا ان اللہ اشترا من المؤمنین اللہ نے من المنافقین نہیں کہا منافق ایک نمبر کا چور منافق دنیا میں رہنا چاہتا ہے منافق اولاد کی پوجا کرنا چاہتا ہے منافق اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا منافق آخرت سے محبت نہیں کرتا منافق شہادت کو گلے نہیں لگاتا منافق اللہ کے راستے میں نکلنا پسند نہیں کرتا اور مومن ہر ہمیشہ ہر آن ایک سلام اور دوسرے سلام کے درمیان اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے کہتا ہے اللہ جان تیری دی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کیا سوال کیا مام یہ ہر سانس تیری یہ خون کا خطرہ تیرا یہ جان یہ عزت اور یہ مان کیا ہے ہمارا اللہ تعالی من الدہری لم یکن شیم مذکورا انسان پر کیا ایک وقت وہ نہیں آیا بھائی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے نام کے بارے میں آپ کی ماں کیا جانتی تھی آپ کا باپ کیا جانتا تھا پتا نہیں ماں کو بھی لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی پتا تھا کچھ پتا نہیں تھا کہ لڑکا ہے لڑکی آتا الل انسانی بھینمینریلم یقن شی ام کیا انسان پر ایک وقت وہ نہیں آیا کہ جب اس کا نام ہی نہیں لیا جا رہا تھا آپ کی عمر ستائیس سال ہے بیس پر سات سال پہلے ٹوینٹی سیون ایئر پہلے آپ کو کون جانتا تھا یہ زندگی کس نے دی مومنوں کے لیے مجاہدوں کے لیے جامع شہادت کے طلبگاروں کے لیے اور جنہوں نے دنیا کو مچھر کا پر سمجھا اور جنہوں نے دنیا کو تاخانہ سمجھا جنہوں نے دنیا کو سور کے پاخانے کا کیڑا سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مری ہوئی بکری کے بچے کو دیکھ کر جس کے اوپر کیڑے پڑ چکے تھے فرمایا کیا کوئی اسے خریدنا چاہے گا صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرا ہوا بکری کا بچہ ہے کیڑے پڑے ہوئے ہیں وائرس آ گیا ہے جراثیم آ گئے ہیں کون خریدے گا اسے یہ ناقابل استعمال تھا اسی لیے اس کو مدین طیبہ کی ٹٹی کے اندر جہاں سڑے گلے چیزیں اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہاں اس کو ڈال دیا گیا آقا نے فرمایا یہ ہے تمہاری دنیا مومن دنیا کو مری ہوئی بکری کے بچے سے کتے کے پاخانے سے سور کے پاخانے سے گیا گزرا سمجھتا ہے اور رہنا نہیں چاہتا یہودی نے جب دعویٰ کیا ہم اللہ کے ولی ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الموت ان کن تم صادقین صحیح حدوں میں تم اللہ کے ولی ہو ذرا شہادت کو طلب کر کر تو دیکھو ذرا موت مانگ کر تو دیکھو شہادت منافق دونوں جمتے نہیں مجاہد منافق دونوں جمتے نہیں زمین آسمان مل سکتے ہیں آگ اور پانی کا ملاپ ہو سکتا ہے لیکن منافق اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا وہ جورو کے حیث کو چاٹنا چاہتا ہے جورو کے نفاس کو چاٹنا چاہتا ہے اور ان بنگلوں کو ان سڑی گلیوں کو ان دنیا کی شوگر کی بیماری کو اور گھٹ گھٹ کر مرنے کو گڑگے چلے گئے آم کو دکھائی نہیں دیتا بلاٹ کی بیماری آ گئی بہو گالی دیتی ہے بیوی گالی دیتی ہے اولاد بہت سمجھتی ہے لیکن منافق کہتا ہے اسے بستر پر پڑے پڑے جسم کو بستر کا پھوڑا آ جائے پیپ پڑ جائے کیڑے پڑ جائے اور نالیوں کے اندر پیشاب کر دوں پڑھانا کر دوں مجھے جہاد نہیں چاہیے شہادت نہیں چاہیے عید قربا مومن کے لیے معاہدہ کس سے ہوا تھا ان اللہ اشترا من المؤمنین من المنافقین من الداڑی مڈے من الجورو غلام من دنیا کے کتے دنیا کے تالیف مرستوں جا کر اس کی دوہری عید ہے حج کو جا نہیں سکا اللہ نے سہولت نہیں دی اللہ نے اس کے لیے لہوم البشرا فی الحیاتی دنیا و فی الآخرہ تیرے لیے دنیا میں خوشخبری اور تیرے لیے آخرت میں خوشخبری قربانی کا جانور خرید نہیں سکتا دمبا قیمتی ہے بکرا قیمتی ہے بڑے جانور کے اندر حصہ لینا قیمتی ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تیرا دل نہیں دکھاؤں گا قربانی دینے والوں کا ہوا تو بنا لے حج کرنے والوں کی شکل تو بنا لے ان شکلوں پر میں فیصلہ کر دوں گا حاجی احرام کی حالت میں ناخن کٹاتا ہے نہیں کٹاتا حاجی بال بناتا ہے نہیں بناتا حاجی جو ہے احرام کی پابندیوں کو پابند پابندیوں میں پابند رہتا ہے اور کنسیشن دے دیا حاجی ہاں احرام کے اندر بیوی سے نہیں مل سکتا میرے غریب بندے تو مل لے صرف ناخن اور بال ایک سیلحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بقر عید تک قربانی کی نماز ہونے تک عید الاضحیٰ کی نماز ہونے تک شکل تو نے بنا لی اللہ فرماتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں نا جے اصل دل میں ایمان رہنا سورتا منا لیے تو کیا ہوتا ہے بولتے نہیں بولتے داڑھی رکھ لیے تو کیا ہوتا ہے جبا پھیل لیے تو کیا ہوتا ہے ٹوپی پھیل لیے تو کیا ہوتا ہے کتنا بڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حج نہیں کر سکتے تم قربانی نہیں دے سکتے غریب بندے لا تخافو اللہ ولا شیرو وابشرو بالجنت کن تم تو غم کرنے کی کوئی بات نہیں حاجیوں کو دیکھ رہا ہے ایئرپورٹ کے اندر احرام پہن کر لبئی اللہ لبئی لبئی کا لا شریک کا لبئی آنکھوں میں آنسو کے قطرے لا کر مولا میرا غریب ہونا جرم تھا میرا یتیم ہونا جرم تھا یہ کعبے کے خلاف سے چمٹے گا یہ حضرت اسبت کو پوسا دے گا یہ صفا سے مروا کی طرف جائے گا یہ مروا سے صفا کی طرف آئے گا یہ ریاض الجنہ جائے گا یہ نبی کے روزے پر جائے گا اللہ فرماتے ہیں میرے غریب بندے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ تخافو ولا تحزنو میرے حاجی کی تخالی کر لے میں تجھے حج کا ثواب دے دوں گا بال نہ کٹا ناخن نہ کٹا قربانی دینے والے کی نقالی کر لے یارب ان نیک بندوں کی میں شباہت لے کر آیا ہوں حقیقت تو اس کو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں مولا عمل نہیں ہے نماز نہیں روزہ نہیں یہ سنت تو چہرہ تو نبی کا لایا ہوں مولا یہ لباس نبی کا لایا ہو یہ خون کے قطرے حضرت حمزہ کے لایا ہو حضرت سمیہ کے لایا ہو حضرت زمیرہ کے لایا ہو اصاب بدر کے لے کر آیا ہو اصحاب عہد کے لے کر آیا مولا نماز نہیں روزہ نہیں صورت لے کر آیا ہوں حقیقت تو اس کو کر دے اس شکل کو اللہ جہنم میں ڈالے گا لوگ کہتے کیا ملتا ہے اصل تو بھائی دل میں پینٹ پہن لیے تو کیا ہوا شرٹ پہن لیے تو کیا ہوا ٹی شرٹ پہن لیے تو کیا ہوا ٹی وی دیکھ لیے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ ان ظاہر سے باطن کے فیصلے فرماتے ہیں اور فرمایا جو بندے قربانی دینے والے ہیں مستحب ہے ان کے لیے ہادیوں کی نقل کرے اپنے بالوں کو اپنے ناخنوں کو وہ جو ہے کاٹے نہیں اور جو غریب اللہ دے علماء نے حکمت کیا لکھی ہے ایک حکمت یہ لکھی ہے اللہ کے گھر آج جمعہ کا دن اجاج کرام مینا کے میدان میں گئے ہیں اور الفاظ کے میدان میں جائیں گے آپ کے ناخن نہیں کٹے ان کے ناخن نہیں کٹے آپ کے بال نہیں کٹے ان کے بعد نہیں کٹے اللہ نے ان کو رحمت اور مغفرت کے جو خزانے لٹائے فرشتوں نے کہا مولا کچھ بندے ہندوستان میں پاکستان میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں بنگلہ دیش میں ایسے ہیں حج تو نہیں کر سکتے حاجیوں کی شکل بنائی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھی رحمت کے فیصلے فرما دیے اس لیے میرے نیک بندوں کی شکلیں انہوں نے بنائی ہیں میرے ولی کی شکل انہوں نے بنائی ہے باعزید استامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا اور خواب میں اس صاحب کو کسی نے پوچھا اور دیکھا کہ جنت کی بڑی بڑی منزلوں کے اندر وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور نس ہیں آمال تو ایسے تھے نہیں تحجد اشرا عوامین صدقہ خیرات زکات ایسے تو تھے نہیں آمال لیکن جنت کے بلند مرتبے پر فرماتے ہیں کہ ان سے وہ صاحب نے پوچھا حضرت آپ کے آمال کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ جنت کے اس مقام پر پہنچ جائیں گے کرو فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں سے محبت کرو ان کے چہرے بناؤ کتنے دن بناؤ گے کتنے دن یہ دماغ کا اسکرو لوز ہو جائے گا یہ گڑگے کا چپا نکل جائے گا یہ کمر تیر بن جائے گی کمان بن جائے گی اور تیر کا ڈنڈا ہاتھ میں آئے گا اور دنیا والوں پر بوجھ بنو گے کھانستے کھانستے خون نکلے گا تب پتا لگے گا اللہ والوں کی دیکھنے کی قیمت کیا تھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی قیمت کیا تھی ان کو سننے کی قیمت کیا تھی آج نہیں تب پتا لگے گا تو پوچھا عمل تو ایسا نہیں تھا لیکن آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا اور یہ درجہ کیسے مل گیا باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا وہ فرد جس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے میں راستے میں جا رہا تھا حضرت کے ایک مرید مجھے ملے میں نے کہا کہ کسی اللہ والے کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں اللہ والے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تو حضرت کے مرید نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو میں نے محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے کو دیکھنے کے صدقے میں میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا دیکھو ہے آج یہ دنیا ہے سڑی ہوئی دنیا ہندوستان کے کرکٹ کے کیپٹن کو فوج کی وردی دے دی گئی عزت کی دنیا ایک پلیئر کو نیوی کا اسٹار دے دیا گیا یہ دنیا کا مقام ہے قیامت کے دن یہ اللہ والے جو پیون نگے کپڑے پہنا کرتے تھے یہ اللہ والے جو آج دنیا کے اندر گمنام تھے ان کے چہروں کو دیکھنے سے ہزاروں کی قسمت تک جائے گی کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا بھئی جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو دعا کی جاتی ہے اللہ مقفر حینا و ببئی کہ اللہ اس موتا کی مغفرت کر دے لیکن اللہ کا ولی پڑھتا ہے تو وہی دعا پڑھی جاتی ہے آخر اللہ کا ولی تو بخشا بخشایا ہوتا ہے اس کے لیے کیوں یہ دعا فرمایا اللہ کے ولی کی نماز جنازہ اس لیے کہ جو اس کی پڑھتا ہے اس کے سفتے میں پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے یہ اللہ والے ہیں آج ان کی کوئی قیمت نہیں آج ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں آج ان کی کوئی جو ہے ویلو نہیں فلم میں کام کرنے والے ہجڑے زانی شرابی ہونے والے آج ان کی بابا ہے آج ان کی جے جے کال ہے آج ان کی عزت ہے آج ان کے نقمے ہیں آج ان کی تصویر کو مسلمان اپنے گھروں کے اندر لٹکاتا ہے آج ان کے نام اور ان کے گانے مسلمان اپنے زبان سے گنگناتا ہے کل قیامت کے دن پتا لگے گا کل قیامت کے دن پتا لگے گا یہ عید الاضحیٰ کہتے ہیں کہ لوگ گوشت کی عید ہے بچہ آ کر عید کے پیسے پوچھتا ہے کہتے ہیں نا یہ گوشت کی عید ہے ارے یہ مسلمانوں کے جذبات کی عید ہے مسلمانوں کے جامع شہادت کی یاد کی عید ہے مسلمانوں کے جذب جہاد کی عید ہے اور منافق کی پہچان کی عید ہے عید قربان کے اندر مومن الگ ہو جاتا ہے اور منافق الگ ہو جاتا ہے مومن اپنے جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے مومن اپنی اولاد کو اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے مومن اپنی خواہشات کے گلے پر چھری چلاتا ہے مومن اپنے نفس پر چھری چلاتا ہے اور منافق یہاں جانور کو کاٹا یہاں سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے ارے فجر کی دو رکعت جسے پڑی نہیں جاتی اتنا موٹا موٹا جانور لاکھ کا خرید کر لاتا ہے یہ قربانی نہیں یہ جانور کی کٹائی ہے یہ کرسمس ہے یہ بلیدان ہے یہ قربانی نہیں لنتنال حتا تن فکو مما تو کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ خواہشات کی قربانی نہیں دو گے بقرعید عید کا دن منافقوں کو الگ کرنے کا دن جو جہاد سے جو شہادت سے جو خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے جو نفس کا پجاری ہے جو دنیا کا پجاری ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا خسائی کو ڈھونڈنے نکل گا گوشت بانٹنے نکل گا کیوں ایک جانور کا تو قتل کرتا ہے قربانی کے معنی اللہ سے قریب ہونا قربانی کے معنی نبی سے قریب ہونا قربانی کے معنی دین سے قریب ہونا قربانی کے معنی قرآن سے قریب ہونا قربانی کے معنی اچھا اچھا گوشت کباب ڈال کر ران کے ٹکڑے داماد کو دے کر اور چکنے ٹکڑے فریج میں رکھ کر چھچڑے فقیروں کو دے کر اور گوشت کی عیاشی کر کر روز کباب بنا کر شیخ بنا کر اور شیروے بنا کر کھانے کا نام نہیں قربانی قربانی حضرت ابراہیم اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو مینا کے میدان میں چھری چلانے گئے تھے او اللہ کی مصلیحت تھی یہ چھری دمبے پر چل گئی جبرائیل علیہ سلا تو نے جب دیکھا کہ باپ بیٹے کے آنکھ پر کپڑا پٹی لگی ہوئی ہے بیٹے نے کہا ابا حضور کہیں میری محبت تم پر غالب نہ آ جائے اس لیے آنکھ پر آپ پٹی باندھ لیجیے چنانچہ حضرت ابراہیم نے بھی پٹی باندھ لی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پٹی باندھ لی چری کو تیز کر دیا گنے پر چلانے والے تھے جبریل علیہ سلاط وسلام آئے یہ جو نوزل دل حجا سے لے کر تیرا کی اثر تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ جو پڑھا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی یاد ہے حضرت اسماعیل کی یاد ہے حضرت جبرائیل کی صدا ہے کہ جب اللہ کے جو ہے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ سلاط وسلام سلام نے دیکھا کہ قریب ہے کہ ایک سیکنڈ کے سوے حصے میں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیں گے تو کیسے پکاریں گے دنیا والے اوے ارے سنتا نہیں ارے وہ ٹماٹر والے ارے وہ پرانے کپڑے والے ارے شیخ ارے دیکھ ارے سید فرشتوں کی زبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے کان تو نہیں بنے ہوئے تھے آنکھ بنی ہوئی تھی ابراہیم علیہ سلا وسلام نے دیکھا پٹی نکال کر کون آ رہا ہے کیا پتا لگا رہا ہے کہا وہ فدو بین عظیم امنا کا نزل محسن اے ابراہیم اے ابراہیم جتنے امتحانات تجھے دیے گئے ہر امتحان کے اندر تیرا سو کو سو نمبر ہے اور یہ جو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کی جو قربانی دے رہا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ابراہیم کی چھری چل جاتی اسماعیل شہید ہو جاتے اور گلا کٹ جاتا آج امت مسلمہ کے ہر گھرانے کا ہر خاندان کا ایک فرد اپنے بیٹے کو ذمہ کرنا ضروری ہو جاتا ارے جو منافق فجر کے وقت دس منٹ جورو کی سڑی بغل کی بدبو کی قربانی نہیں دے سکتا کے خون کی بدبو کی قربانی نہیں دے سکتا منہ سے نکل رہی گلی سڑی ران اور کان اور ناک کے چیپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتا آج جو ماں باپ اولاد کی حدیث پہنا رہے ہیں رو رہے ہیں میرا بیٹا میرا بیٹا اس کی نیند نہیں اس کی نیند نہیں گھر اور آ رہے ہیں جو ہے دودھ کی جگہ پانی پانی کی جگہ دودھ شکر کی جگہ نمک کیا میرا بیٹا بیمار اللہ کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ نے فرمایا میرے بندو تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا وکیل اور کفیل بن جاؤں گا مجھے چھوڑ کر جس کے پیچھے لگو گے اس چیز کو عذاب بنا کر تم پر مسلط کر دوں گا دکان کا پجاری اللہ نے دکان بنا کر عذاب دے دیا سجدے میں گنتی طواف میں گنتی میں گنتی جمعہ میں حساب اللہ نے عذاب بنا دیا تیرے گلی کے کتے اور تیرے گلی کے سور کو میرا مولا پال سکتا ہے تو میرے محمد کا غلام تجھے نہیں پال سکتا شیخ عبد القادر جیلانی کے دامن کو تھامنے والے تجھے میرا رب نہیں پال سکتا سمندر کی مخلوق کو آسمان کے کڑوڑوں فرشتوں کو پال سکتا ہے تجھے نہیں پال سکتا یہ دکان کی بھوک میرے اللہ کی قسم اللہ نے تجھ پر عذاب مسلط کر دیا اب بھی ہے ٹائم اب بھی ہے ٹائم جمعہ کو جان عذاب ہے عذاب یہ دیر سے جو آتے ہیں اللہ نے دکان کا عذاب مال کا عذاب جوڑ کے حید و نفاس کا عذاب اللہ نے ان پر مسلط کر دیا جو لوگ یہاں آ کر باہر بیٹھتے ہیں چبوترے پر بیٹھتے ہیں جہاد اور شہادت جن کو پسند نہیں ان کے منافق ہونے میں اور ان کے تھری جی ڈیجیٹل منافق ہونے میں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کے نطفے سے پیدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے مومن جان دیتا ہے مال دیتا ہے مرنا سعادت سمجھتا ہے ابو خیسمہ اور حضرت خیسمہ یہ باپ بیٹے ہیں بدر کا میدان اور جانے کی تیاری ہو چکی ہے باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا گھر میں رہ جا بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا ابا شہادت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا جہاد کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا میں باپ کو ترجیح دیتا یہ جہاد کا مسئلہ ہے ابا ابا تم جنت کے دروازے لیکن جہاد کے میدان کے اندر میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا شہادت کے میدان میں میں پیچھے نہیں رکھ سکتا باپ نے کہا بیٹا میرا مقام اونچا ہے میری زندگی چھوٹی ہے میں بدر کے میدان میں جانا چاہتا ہوں باپ بیٹے لڑ رہے ہیں مومی جان دینے کے لیے لڑتا ہے مومن جامع شہادت کے منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے مومن قربانی کے خون کے خطروں کو دیکھ کر اپنا خون کا خطرہ یاد کرتا ہے مومن قربانی کے جانور کو خرید کر اپنا مال اللہ کے راستے میں لگانے کو یاد کرتا ہے مومن قربانی کے جانور کے گلے پر چھری کو چلا کر اسے بدر یاد آتا ہے اسے عہد یاد آتا ہے اسے تبوک یاد آتا ہے اسے لذتیں ملتی ہیں سے ملاقات کی اسے مزے ملتے ہیں شہادت کے اور منافق کتا ہے جو ٹٹی کے گوشت کو اٹھا کر کھاتا ہے ابو خیسما اور خیسما کی لڑائی بیگم سن رہی ہیں فرمایا اوپو بدر کا کارزار میدان ابھی شولا زن ہے اور باپ بیٹے کی لڑائی ختم نہیں ایک کام کرو تم دونوں چٹی ڈال لو قرا ڈال لو چٹی ڈالی گئی باپ بیٹے کی اللہ کا کرنا یہ ہوا بیٹے کا نام نکل گیا باپ کا نام نہیں نکلا تو پھر باپ رونے لگے بیٹا قانون کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے انصاف کے اعتبار سے عدل کے اعتبار سے تو جانا ہے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹا کہ پھر میں اگلی جنگ دیکھ پاؤں گا نہیں دیکھ پاؤں گا شہادت دیکھ پاؤں گا نہیں دیکھ پاؤں گا جہاد دیکھ پاؤں گا نہیں دیکھ پاؤں گا بیٹا تیرے پیر پڑتا ہوں مجھے جانے دیتے بیٹا کہتا ہے ابا جہاد کی بات تھی شہادت کی بات تھی اگر حکومت کی بات تھی تو حکومت کا تخت آپ کے قدموں میں ڈال دیتا سلطنت کی بات ہوتی تو سلطنت آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ابا شہادت کی قربانی نہیں دے سکتا خیسما گئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے جب دوسری جنگ عہد آئی تو تب ان کے ابا ابو خیسما عہد کے میدان کے اندر جا کر انہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا مومن تڑپتا ہے مومن مرتا ہے اور منافق ان ضلع سورتم وزو کی وزیراتی ہلکی اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کوئی بیان ہوتا ہے کوئی قربانی ہوتی ہے کوئی جہاد ہوتا ہے کوئی اللہ کے راستے میں مرنے مٹنے کی بات ارے جانور قربانی دینا ہوتا دمبے کا تو اللہ تعالی پورے مکے میں پورے عرب کے صحرا میں لاکھوں جانور تھے اللہ حضرت ابراہیم کو خاص میں یہ نہیں دکھاتا کہ بیٹے کو زیوا کر رہے ہیں مینا کے میدان میں جا رہے ہیں اور جبریل امین آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اور حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ہاتھ کے اندر جنت کا دمبا رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کب تک رویا رویہ کزادی کا دل محسنین تج سے داڑھی نہیں رکھی جاتی تج سے جرو کی غلامی ہٹ جو کا جو ہے تو گلے سے نکلتا بے شاپ بچوں کا پڑو گے پاخانہ تیرے گوت نہیں نکلتا مال کی محبت نہیں نکلتی خدا نہ کرے خدا نہ کرے اسماعیل کے گلے پر چھری چل جاتی کیا تو اپنے بیٹے کو ڈالنا کے راستے میں سڑی ہوئی جورو کی قربانی نہیں سڑے ہوئے مال کی قربانی نہیں سڑے ہوئے بنگلے کی قربانی نہیں دس منٹ فجر کی نماز کی قربانی نہیں اور داڑھی منڈانے کی قربانی نہیں نفس کی قربانی نہیں ارے کتا تو کوئی بھی خرید لیتا ہے اس وقت کتے بھی بکتے ہیں اور ان کتوں کی قیمت بھی کہیں پچیس لاکھ پچاس لاکھ ہے پرندوں کی قیمت بھی پچیس ہزار سوا لاکھ ہے ارے یہ جانور کافی بھی خرید لیتا ہے یہ جانور کافی لیتا ہے لیکن مومی جب اس جانور کو عید قربان میں کاٹتا ہے بعض کی یاد تازہ ہو جاتی ہے معافذ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے حمزہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ مولا میں جا تو نہ سکا لیکن ان خون کے قطروں میں اپنا خون دیکھ رہا ہوں اس جانور کے تڑپنے میں اپنی تڑپ دیکھ رہا ہوں مولا مان کر تو دیکھ میری جان مانگ کر تو دیکھ ان سلاتی و و و مماتی للہ رب العالمین گیارہ مہینے اور کی نو تاریخ تک اللہ بول کر کاٹے حلال ہو گیا لیکن قربانی کا جانور انی وجہ تو للذی نماز کی نیت کرنا پڑے گا کل ان سلاتی و نسخی و محیا مہیا یہ پڑھنا پڑے گا اللہ تقبل ہو منی اے اللہ اسے قبول کر لے کما تخبل تھا ابراہیم خلیل اللہ کہ ابراہیم خلیل اللہ سے جیسے تمہیں نے قبول کیا وہ اسماعیل زبی اللہ اور جیسے اسماعیل زبی اللہ سے کیا قبول کیا تھا یہی کمپٹیشن یہ داڑھی مڈا کیوں لیتا ہے قیمتی جانور وہ سمجھتا ہے مزے ہیں مزے چھچڑے فقیروں کو دے دو لوگوں کے اعتبار سے ہڈیاں دے دو اور فریج کے اندر گوشت رکھو کباب بناؤ چھ مہینے تک گوشت خریدنے کی کتے ہیں کتے جو گوشت کے پیچھے بھاگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دمبا دبا کرنے نہیں گئے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی دمبا کا تو کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کتنے پیارے جملے اے جانور پر چھری چلانے والے ایک مرتبہ اس منظر کو یاد کر کہ حضرت حاضرہ لکھو دس میدان کے اندر تڑپ رہی تھی بیٹا بھوکا تھا بیٹا پیاسا تھا صفا سے مروا کی طرف مروا سے سفا کی طرف دوڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں سے حضرت اسماعیل کے زمزم کو جاری فرمایا یاد کر اس منظر کو اگر تیری بیوی کو چھوڑنا ہوتا تو تو چھوڑتا وادن غیر عزیز اندا بیتی کل محرم ایک انسان نہیں سب سے پہلے جو قبیلہ آباد ہوا وہ قبیلے جرہون تھا وہاں سے سفر کر رہا تھا جہاں پانی ہوتا ہے پرندے آسمان میں منڈلاتے لاتے ہیں پرندے منڈلانے لانے لگے تو قبیلے جرہم کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر پانی کی نشانی ہے آ کر دیکھا کہ امی جان ہاجرہ وہ زمزم کو جو ہے وہ مڈیر لگا رہی ہیں اور اس پر بارڈر لگا رہی ہیں اور زم زم کے معنی رک جا رک جا ڈر تھا یہ پانی کہیں چلا نہ جائے گا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ بی بی حاجرہ پر اگر وہ منڈیر نہ لگاتی اگر وہ زم زم نہ کہتی رک جا رک جا نہ کہتی اللہ اس چشمے کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتا یہ کرامت آپ کی طلب تھی یہ کرامت آپ کی تڑپ تھی یہ موجودہ حضرت اسماعیل کے قدموں کی جو ہے دین تھا ایسی حالت میں بچہ بڑا اور اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تو کہا حضرت ابراہیم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب معلوم ہو گیا ماجرا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کی قربانی نہیں لینا چاہتا وہ نہ عظیم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس اسماعیل کے بدلے اس خواہش کے بدلے اس تمہاری محبت کے بدلے الفاظ کو غور کرو دمبے کی قربانی اللہ کو نہیں چاہیے اون کی قربانی اللہ کو نہیں چاہیے ارے بھائی گھر کا اگریمنٹ ہوتا ہے دکان کا اگریمنٹ ہوتا ہے گاڑی خریدی جاتی ہے ڈاکومنٹس اور کاغذات یقیناً اصل ہیں لیکن کوئی گاڑی کے ڈاکومنٹس پر بیٹھ کر سواری نہیں کرتا گاڑی ہونی چاہیے یہ تمہارا دمبا یہ تمہاری گائے یہ تمہارا بیل یہ تمہاری اونٹ یہ تمہارے ان اللہ اشترا من المکمنینا اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا اپنے جان و مال لٹانے کا یہ ایگریمنٹ پیپر ہے یہی سب کچھ نہیں آپ نے دکان مکان خریدا باغ خریدا اگریمنٹ پیپر میں کوئی استجا کرنے نہیں جاتا یہاں بیت الخلا ہے یہاں پر جاؤ یہاں کچن ہے بیگم کو کہا کہ یہاں گیس کا چولہا وہ تو ایک معاہدہ ہے یہ معاہدے کی یاد ہے کہ مووی تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا کل اتنا سلاسی وہ نوشو کی وہ محایا وہ مما کی رب العالمین جو نماز کو وقت نہ دے جو جمعہ کو وقت نہ دے جو حرام کی قربانی نہ دے جو یعنی مطلب حرام پر چھری نہ چلائے حلال کو نہ اپنائے جو ماں کی اطاعت نہ کرے جو باپ کی اطاعت نہ کرے جو جو ہے چہرے پر سنت نہ رکھے جو نبی کا لباس نہ اپنائے جو اسلام کا کلچر نہ اپنائے اللہ موہا ولا دما ولا تخوا من کل اللہ فرماتے ہیں یہ دمبے کا گوشت اس کا خون مجھ تک نہیں آئے گا ہم تیرے دل کی حالت کو دیکھنے والے ہیں مومن مرتا ہے اس کی عید مبارک مومن کی عید مبارک اسے دوہری ایک جانور کو کاٹ کر کھانے کی اور دوسرے اس جانور سے کو کاٹنے کے بعد شہادت کی یاد لیلا کی یاد سے مزے نہیں ملتے کالج کے زمانے میں جو گپ شپ ہوا کرتی تھی کالج کے زمانے میں جو موبائل میں گپت ہوا کرتی تھی جوانی کے ابتدائی ایام میں جو آنکھیں لڑا کرتی تھی اب لیلا کی تصور سے اور لیلا کے یاد سے کیا دل میٹھا نہیں ہوتا اس قربانی کو دیکھ کر جس مومن کا دل نہ بھرے اللہ کی یاد تازہ نہ ہو اور اس کو دیکھ کر جذبے جہاد اور جذبہ شہادت بیدار نہ ہو وہ منافق ہے منافق حضرت حل کے والد <coughs> بوڑھے ہو چکے تھے گھر والوں نے کہا جہاد میں نہیں جا سکتے آپ آپ رک جائیے کہ روکنے لگے کہا کہ میں جہاد میں جا کر لڑوں گا نہ صحیح کسی کو نہیں ماروں گا اتنا تو کرو جہاد میں جانے والے جانور کو مجھے باندھ دو تاکہ میدان جہاد کے اندر جہاد کے گھوڑے مجھے روک کر شہید کر دیں جہاد کے میدان کے اندر جہاد کے جانور اور جہاد کے گھوڑے مجھے رون کر شہید کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ گیا کہ دیکھو اللہ کے ابا اتنے بوڑھے ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں مومن اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہے منافق کہتا ہے ویزا ان ذیل سورتم و کمتم وزیرا پی ہلکی تال وہ کیا کرے گا جورو کو پالرو رونا جی یہ جہاد نہیں تو کیا ہے یہ بچوں کو حجیز دے رونا یہ جہاد نہیں تو کیا یہ جو روح کے حید و نفاس کی چنیاں جو میں ڈھوروں یہ جی- یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ نے تجھے جرو کا غلام بنا دیا اللہ نے تجھے اولاد کا پاخانہ صاف کرنے کے لیے لگا دیا اللہ نے تجھے مال اور دولت کی محبت گلی سڑی دنیا کی محبت اللہ نے تیرے خون کے قطروں کے اندر ڈال دی یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے تو نہیں جانتا شہادت کیا ہوتی ہے تو نہیں جانتا قربانی کیا ہوتی ہے انہیں دیکھا پڑوس والا دو دمے لایا یہ آسٹریلیا کا بکرا بولتے بھائی محلے میں بکرا ہے دیکھنے کے لائق اور چہرے کو داڑھی نہیں پجر کی نماز پڑھ کو نہیں یہ قتل کر رہا ہے جانور کا یہ مڈر کر رہا ہے جس قربانی سے جہاد اور شہادت کی یاد تازہ نہ ہو لیلا کی یاد تازہ نہ ہو اللہ سے ملاقات کی یاد تازہ نہ ہو وہ قربانی قربانی نہیں قربانی کی قربانی ہے اور وہ جانور کا مڈر ہے وہ جانور کا قتل ہے اس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے مومن مرتا ہے مومن تڑپتا ہے ارے یاد رکھو آپ نے سنا نہیں سنا یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ تم دمبا خرید کر لاؤ اون خرید کر لاؤ سنا آپ نے قربانی کے دنوں میں قربانی کے دن کون سے ہیں دس دل حجا سے لے کر تیرہ کی مغرب تک دس گیارہ بارہ بارہ کی مغرب تک قربانی کی جاتی ہے ان دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں کیوں بھائی ذکر کرنا بھی تو اللہ کو پسند ہے درود پڑھنا بھی تو اللہ کو پسند ہے تلاوت کرنا اللہ کو پسند ہے داڑھی رکھنا اللہ کو پسند ہے اور تحجب پڑھنا اللہ کے حضور سے نہیں فرمایا یہ خون کا بہانہ اللہ کو پسند ہے خون کا خطرہ اس جانور کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیٹی فاطمہ آؤ تمہارے نام سے قربانی دی جا رہی ہے تم دیکھو قربانی کے خون کو جانور کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا اگر گھر میں رہیں اور ان کے جانور کو جمع کر دیا جائے کیا قربانی نہیں ہوتی آپ لوگ جو جھارکھنڈ میں اڑیسہ میں بہار میں قربانی دے رہے ہیں اور جو حاجی حج میں ہے اور اس کی قربانی اگر ضروری ہے اگر حاجی مقیم ہے یعنی مکہ مکرمہ میں پندرہ دن سے زیادہ وہ مقیم ہے اور اسی حالت میں مینا چلا گیا اسی حالت میں بقر عید کے دن ٹچ ہو گئے اس حاجی کو حج کی قربانی کے علاوہ یہ بقرعید کی قربانی بھی واجب ہے چاہے وہاں دے چاہے یہاں دے حاجی حج تمتو کی جو قربانی دیتا ہے وہ حج کا رکن ہے وہ الگ ہے جیسے تباف زیارت صحیح احرام پہننا یہ حج کے اعمال ہیں مینا میں ٹہرنا مزدلفہ میں رات گزارنا عرفہ میں قیام کرنا ایسے ہی قربانی دینا بھی حج کا رکن ہے اور ایک وہ قربانی جو حاجی کے علاوہ دنیا کا مسلمان دیتا ہے اب یہ قربانی حاجی پر واجب ہے یا نہیں فقہ نے لکھا حاجی اگر مکہ مکرمہ میں یعنی مدین طیبہ کو گیا نہیں وہ سیدھے فسٹ پہلے مکہ مکرمہ کو آ گیا پندرہ دن ہو گئے اب علماء نے کہا کہ مینا حدود مکہ کے اندر آ چکا ہے مزدلفہ عرفات یہ سٹی بڑکا ہے نا پہلے بنگلور اتنا چھوٹا تھا کہ شیواجی نگر سے کھینچے تو ٹاؤن ہال تک اور ادھر سے ادھر کھینچے تو یہ پیانی روڈ کی ڈڈی تک کیوں اس لیے کہ قبرستان آبادی کے بعد بنائے جاتے ہیں یہ میسور روڈ کا جو قبرستان ہے اس سے پہلے شہر ختم ہو چکا تھا اور ٹینری روڈ کا اور صاحب عیدگاہ کا جو قبرستان ہے یہ دونوں قبرستان بارڈر سے شہر بنگلور کے اور اب بنگلور کہاں تک چلا گیا ادھر ہوسکوٹے تک چلا گیا اور ادھر کنگیری سے سیٹلائٹ ٹاؤن سے اور رام نگر سے اور آگے تک چلا گیا تو اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کا جو سٹی لمٹ ہے پہلے کم تھا مینا میں آدمی جاتا مسافر ہو جاتا عرفات میں جاتا مسافر ہو جاتا مزدلفہ میں جاتا مسافر ہو جاتا لیکن اب یہ مکہ مکرمہ کی جو سٹی لمٹ ہے یعنی شہر کے حدود ہیں جیسے بنگلور بڑھ گیا بامبے بڑھ گیا چنئی بڑھ گیا حیدرآباد بڑھ گیا تو مکہ مکرمہ کا بھی سٹی لمٹ بڑھا اور مینا اس میں آ گیا اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاجی پندرہ دن سے زیادہ وہاں پر مقیم ہے حج کی قربانی کے علاوہ بقرعید کی قربانی بھی اس پر واجب ہے اگر وہاں بھی دے تو ٹھیک ہے نہیں بنگلور میں اس کے رشتہ دار دے تو بنگلور میں اگر رشتہ دار دے رہے تو حاجی وہاں تھوڑی نہ رہتا ہے رہنا ضروری نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ عنہ کو اس جانور کے ذبح ہونے کے منظر کو اس جانور کے خون کے قطرہ نکلنے کے منظر کو اس جانور کے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان فدا کرنے کے منظر کو بتایا اس لیے کہ فاطمہ کل اگر ضرورت پڑے اسی طرح تو خون اسلام کے لیے نچھاور کر دے یہ چمن اسلام مسلمانوں کے لہو سے پنپتا ہے اس میں ہریالی جو آتی ہے شہیدوں کے خون سے آتی ہے مومن شہادت کے لیے مرتا ہے اور منافق بھاگتا ہے ویزا ان ضلع محکمت اب کیا کرتی عید کے اندر دیکھا رفیق بھی آ گئے بادشاہ بھی آ گئے یہ داڑھی مڑا منافق بھی آ گیا اب آ گئے غنی صاحب چلے گئے رحمان بھائی ان کی رسی پکڑنے کو گئے یہ جو ہے سابو لال جو جو ہے سوت کا کاروبار کرنے والے چٹ فنڈ کا کاروبار کرنے والے رشوت کی کمئی کھانے والے یتیموں کا مال ماننے والے یہ بھی ایک بیل لے کر جو ہے گلیوں میں گھومنے لگے بیل کو ہار ڈال کر بکرے کو ہار ڈال کر کیوں اب ان کو دکھانا ہے اگر قربانی سے شہادت کا جذبہ ہوتا جہاد کا جذبہ ہوتا یہ سوت خور سوت کو چھوڑتا یہ حرام خور حرام کو چھوڑتا یہ بے نمازی نمازی بنتا یہ بے پردہ عورت کو پردہ دار بناتا قربانی اللہ سے قریب کرنے کا نام ہے اس قربا قربان فتح ماں کہ جب حابیل و قابل نے اللہ کی قربت کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نشانی یہ ہے کہ تم اپنی قربانیوں کو پہاڑ پر رکھ دو اس زمانے کے اندر قربانی کی قبولیت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی تو فتح خود پیلامین اہدیما اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا تو یہ جانور جانور نہیں بلکہ اللہ سے قربت کی نشانی اللہ سے نزدیکی کی نشانی اور منافق اللہ سے بھاگتا ہے موت سے بھاگتا ہے جہاد سے بھاگتا ہے منافق دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا منافق بوڑھا ہو جاتا ہے آنکھیں چلی جاتی ہیں کینسر آ جاتا ہے ایک آ جاتا ہے بواخیر پیٹ کی بیماری آ جاتی ہے کٹنیاں چلی جاتی ہیں پیشاب کی تھیلی لگاتا ہے پہانے کی تھیلی لگاتا ہے آگ سے پی پاتا ہے کان سے پی پاتا ہے دل کی دھڑکن کمزور ہے اور کہو جنت کی طرف آ نہ یہ پیشاب کی پوٹلی پہانی کی پوٹلی یہی لگا کر بہو کی گالیاں سن کر بچوں کی تانے سن کر سڑی ہی دنیا میں جیسے پاک یہ کیوں رکھی قربانی جانور کا جب خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی دینے والے کی مخصرت کر رہا ہے اللہ کے واسطے بتاؤ بکرے کا مقام زیادہ ہے انسان کا مقام زیادہ ہے گائے کا مقام زیادہ ہے انسان کا مقام زیادہ ہے بیل کا مقام زیادہ دنیا بیلوں سے بھر جائے سے بھر جائے اونٹوں سے بھر جائے ارے انسان تو انسان ہے لیکن جو جانور اللہ کے راستے میں قربان ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ اللہ کے یہاں قیمتی ہوتا ہے جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا خون کا خطرہ نکالتا ہے اور اسلام کے چمن کو اپنے خون سے ہریالی اس کی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ خون کی قدر اللہ کے یہاں نہیں بکرے کے خون کی قدر اس کا کر اس کے بال بڑی بڑی کمپنیاں موبائل نکال رہے پہلے کے موبائل میں دو گانے نہیں آتے تھے اب ایسے ایسے آئی پاٹ ایسے ایسے موبائل اور ایسے ایسے حیرت انگیز جو ہے پاکٹ سیز کمپیوٹر چالیس ہزار گانے eight G B memory hundred G B memory لا دنیا میں ایسا موبائل ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو کہ جس جانور کی تم قربانی دے رہے ہو حدیث میں آتا ہے اس کے ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تمہیں دے گا ہے ایسی کوئی میموری جو بکرے کے بال کو گن سکے ہے کوئی ایسا پاٹ ایسا کوئی موبائل جو اون کے کھال کے بالوں کو اور اون کے خون کے قطروں کو اپنی میموری کے اندر سمو سکے میرا رب کہتا ہے تم اونٹ کی قربانی دو گے تم گائے کی قربانی دو گے اس کے کھال پر جتنے بال ہوں گے اتنے گنا تمہارے معاف کریں گے اتنا اجر تمہیں دیں گے جب اللہ کے راستے میں مر مٹنے والے اونٹ کی یہ قیمت ہے گائے کی یہ قیمت ہے بکرے کی یہ قیمت ہے اور جو ہمارے بھائی ہماری ماں بہنوں کی اسمت کے خاطر عزت کے خاطر یہودیوں سے ٹکر لے رہے ہیں امریکی کتوں سے ٹکر لے رہے ہیں نیٹو فوج سے ٹکر لے رہے ہیں وقت کے پھر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں میرے اللہ کے یہاں ان کے خون کے قطروں کی کیا قیمت ہوگی ان کے جان کی قیمت کیا ہوگی اسی لیے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالی خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے فرشتے کو کہتے ہیں ایک جنت کا ہرا کپڑا لے جا کر مخمل کا زمین میں بچھا دے میرے راستے میں شہید ہونے والے خون کا قطرہ اتنا ہلکا سستا نہیں کہ وہ زمین پر گر سکے فرشتوں میری عزت و جلالت کی قسم گر نہ پائے اس کے اکرام احترام میں جنت کے کپڑے کو سخت ریزم کے کپڑے کو بچھا کر اس کے خون کے قطرے کی تم حفاظت کرو اور جب جان نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنتی کپڑے میں اسے لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاؤ پہلے آسمان کے فرشتے سلام علیکم سلام علیکم حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ ایسے محسوس کرے گا کہ گویا اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں وہ فرشتوں کے درمیان پلا ہے بڑا ہے فرشتوں کے سلام فرشتوں کی طرف سے رحمتیں ایسی اس کو ملتی ہیں کہ وہ خوش ہو جاتا ہے اپنے اللہ کے راستے میں جامع شہادت کے نوش کرنے کو اور جب ساتھ میں آسمان سے اللہ کے عرش کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو اس سے پہلے شہدا حضرت حسین حضرت حمزہ اور اصحاب بدر اصحاب عہد اصحاب تبو اور جو ہے غزب ہند کے شہدا کشمیر کے شہدا افغانستان کے شہدا پیٹا بننے والے داڑیاں رکھنے والے حضرت اسامہ اور ان کے مددگار اور ان کے معاملین اللہ یہ شہید کو دکھاتا ہے کہ دیکھو جنت کے اندر یہ لوگ کیسے مزے لے رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیکھے گا کہ ایک نہر کے کنارے ہیں ایک گائے ہے اور وہ گائے جنت کے سبزوں کو چلتی ہے وہاں کے میوے کھاتی ہے وہاں کا انگور وہاں کا انار اور وہاں کا سیب وہاں کا بادام وہاں کا اخروٹ ارے کیا نام لوگے جنت کے میووں کو وہ چڑھتی ہے رات میں جب وہ چڑھ کر پانی پینے کے لیے آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس نہر سے ایک مچھلی کو نکالتے ہیں وہ مچھلی اپنا دم نکال کر اس گائے کو گلے پر چلاتی ہے اور زبا کرتی ہے اور جب وہ جو ہے گائے زبا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا گوشت جو ہے ان شہیدوں کو پیش کرتے ہیں شہید جب اس گوشت کو کھاتا ہے تو لگتا ہے کہ دودھ کی نہر کا مزہ آ گیا شہید دوسرا لکما کھاتا ہے شہد کی نہر کا مزہ آ گیا تیسرا لکما کھاتا ہے دودھ کی نہر کا مزہ آ گیا چوتھا لکما کھاتا ہے مائع مصفا پاک پانی کا مزہ آ گیا پانچواں لکما کھاتا ہے اڑتے ہوئے پرندوں کی لذت مل گئی چھٹواں لکما کھاتا ہے گائے کا گوشت ساتواں لکما کھاتا ہے حلال پرندہ ہر لقمے پر میرا رب ان شہیدوں کی وہ دعوت کرے گا کہ ان کو ہر لقمے پر جنت کی ایک نئی لذت اور منافق کو کہاں یہ چیز ملے گی کہاں ملے گی وہ تو بھاگتا ہے فری حل بمخادہم خلاف رسول اللہ کے جنگ سے پیچھے رہنے والے تالیاں پیٹتے ہیں او اب ان کی خرابی ہے صاحب امریکہ سے لڑیں گے یہ ہاتھ میں ہتھیار نہیں لڑنے آ گئے امریکہ ہائی ٹیک سائنس اور ٹیکنالوجی ڈرون تیار رکھنے والا سوئی کا کارخانہ نہیں فریحل مخلفون بمقدہم پیچھے رہنے والے جہاد سے بھاگنے والے شہادت سے بھاگنے والے ان کو تانے دیں گے سنے گا جی بیان میں نہیں بلا کا کوسا مہینہ چل رہا ہے جاتی کتے جہاد کو مرتی کتے فری حل لاتن فرو فل ہر خود اس میں شریک نہیں ہو ہم نہیں جا سکتے لیکن سن کر تو مزہ لے سکتے ہم نام لے سکتے ہیں ان مجاہدوں کا ان شہیدوں کا ان شہیدوں پر ہونے والے انعامات کا وہ جنت کی مچھلی نکلے گی اور دن سے گائے کو ذبح کرے گی اور شہدا لذت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ اس نئے شہید کو اس جماعت میں شامل کر دے گا پھر اس کے بعد دن بھر وہ مچھلی سمندر کے نہروں میں غوطہ افزن ہوگی موتیاں ہیرے جواہرات جنت کی نعمتیں کھائے گی رات کے اندر وہ گائے آئے گا اپنے دم سے اس مچھلی کو اٹھا کر ان شہدا کے دسترخوان میں رکھے گا سارے شہید اس کا پیٹ پھاڑیں گے اور ایک لکما کھائیں گے لگے گا سیب کھایا ایک لکما کھائیں گے لگے گا انگور کا جوس پیا وہ پیہا ماں تشت ہی انفس اب کھا لیے پی لیے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پرندوں کے پگوٹوں میں پرندوں کے جسم میں ان کی روح کو ڈالیں گے اللہ کا عرش ہوگا اللہ کی کرسی ہوگی خندیلیں لٹکے ہوئی ہوں گی اور یہ شہدا کی روحیں وہاں پر طواف کر رہی ہوں گی مزے ہیں مزے مومنوں کے لیے مزے ہیں قربانی دینے والوں کے لیے مزے ہیں جانوروں کو اللہ کے راستے میں لٹا کر اپنا تصور کرنے والوں کے لیے اور موت ہے منافق کی برا ہے منافق کا منافق بھاگتا ہے منافق پیچھا چھڑاتا ہے منافق دوسروں کو روکتا ہے بخالو لاتن فی فل ہر کہتا ہے گرمی میں جاؤ گے چورو کو چھوڑ کر بچے کو چھوڑ کر ارے پورا دن داڑھی میں نہیں رکھا ہے ایک داڑھی لو گے تو کیا ہوگا پورا دن پگڑی میں نہیں رکھا ہے ایک پگڑی نکال دو گے تو کیا ہوگا پورا دن فجر میں نہیں رکھا ہے ایک فجر چھوڑ دے گے تو کیا ہوگا پورا دن کال سینٹر میں نہیں رکھا ہے ایک کال سینٹر میں چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا وقالو لاتن فرو ہر کلارو جہنما اشد و رہا میرے اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہے مومن کے مزے ہیں عرفے کا روزہ رکھتا ہے ناخن باقی رکھتا ہے بال باقی رکھتا ہے جانور کو کاٹتا ہے خون گرتا ہے اپنی جہاد کی یاد کو تازہ کرتا ہے ماس کی یاد کو تازہ کرتا ہے معاوس کی یاد کو تازہ کرتا ہے بدر کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور سُورَةٌ محکمت وزو کی رفیع اور رائت الدین مرضی یم مرضی الہی کا نظر المخشی فاؤل لہو سورہ محبت پڑھیے کیا پیاری سورت کیا پیاری آیت ان کے چہرے بسور جاتے ہیں کسی مصیبت بھی نہیں کاٹیا تو لوگ تانے دیں گے اب زبردستی سوال کا اونٹ لے کر آیا چہرہ بسور گیا دل مڑوڑ گیا اور کتے کی طرح گوشت پر ٹوٹ پڑا لئی نمومہا ولا دما ولا یہ جانور کو تو پیدا کیا تیرے باپ کا تیری ماں کی کوک سے نکلا تھا یہ دما لے کر نکلا تھا یہ اونٹ لے کر نکلا تھا پیسوں میں لیا تو ماں کی کوک سے چیک لایا تھا پیسہ لایا تھا پیسہ ہم نے دیا خریدنے کی طاقت ہم نے دی اس اون کو تیرے تابے ہم نے کیا ارے ایک نشانی ہے اس کی طرح مر مٹنے کی کیا آیت پڑی جاتی ہے کیا آیت پڑی جاتی ہے جان قربانی دیتے وقت ان سلاتی و نسخی و مہیا و مماتی رب العالمین قربانی جانور کی نہیں میرے نفس کی میرے خواہشات کی رب اب خون کا خطرہ گرنے سے پہلے میں جنتی ہو چکا مرتے مر جاؤں گا داڑھی نہیں مڈاؤں گا مرتے مر جاؤں گا ٹی وی نہیں دیکھوں گا مر سے مر جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا مر سے مر جاؤں گا جورو کی غلامی نہیں کروں گا مر سے مر جاؤں گا اور اولاد کا پیشاب پاخانہ نہیں چاٹوں گا مر سے مر جاؤں گا دکان کارخانے کی پوجا نہیں کروں گا کل ان مماتی للہ رب تیری ہو چکی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ کہ یہ جان یہ مال تیرا ہو چکا جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیر جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان بھی دی تو کیا حق ادا کس کے پاس کی جان ہے جو سانس اندر گئی کون طاقت ہے جو باہر نکالتی ہے جو سانس باہر ہے کون طاقت ہے جو اندر لے جاتی ہے کون ہے جو دلوں کی درخت کو بھاکی رکھے ہوئے ہے کون ہے جو کڈنی کو اور گردے کو خون کی صفائی کے کام پر لگایا ہے کون ہے جس نے مسالے کو پاک کر کر پیشاب الگ اور پانی الگ کرنے کا کام لگایا ہے کون ہے جس نے میدے کو چکی بنا کر رضا کو پیسنے کا کام پر لگا دیا ہے کون ہے ان رگوں کے اندر پیٹرول کی طرح لہو کو دوڑانے والا ہے کون ہے نفس کی حرکت کو باقی رکھنے والا ہے کون ہے زندے سے مردہ کرنے والا اور مردے سے زندہ کرنے والا ضوفت طالب و مطلوب طالب بھی کمزور ہے مطلوب بھی کمزور ہے مولا اونٹ دیا تو تیرا شکر گائے دیا تو تیرا شکر کہ تو نے ہمیں توفیق دی نے ہمیں توفیق دی قبول کر لے جیسے کہ نے قبول کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مولا یہ چھری جانور پر نہیں یہ چھری میرے کش کا پر یہ چھری میری بیوی کی غلامی پر اولاد کی غلامی پر مان کی غلامی پر دولت کی غلامی پر گوشت کھانے کے کتے دنیا میں بھرے پڑے عیسائی سور نہیں کھاتا بھیڑ کتا نہیں کھاتا مسلمان بیل کھا لیا تو کون سا تیر مار دیا اصل تو یہ ہے اللہ کے راستے میں اپنے وجود کو ختم کریں نے لیلا کو جب مجنون سے پیار ہو گیا تو لیلا روزانہ کیا کرتی تھی گھی کے پراٹھے گھی میں ڈبا کر پوریاں بنا کر مجنون کو بھیجا کرتی تھی تمہارے میری طرح جو بڑوں کو دیکھ کر کوئی سوالا کا بیل لا لیا کوئی آستیلا کا بکریا لا لیا فجر کی نماز نہیں چہرے پر سنت نہیں عورت پر پردہ نہیں گھر کا یکم ختم ہوا نہیں موبائل کے اندر منی بدنام ہوئی کا ٹون ختم نہیں ہوا بے حیائی کے گانے ختم نہیں ہوئے بکرے کے گلے میں ہار ڈال کو یہ بکرے کا کتا بن کو گلیوں میں پھر رہا لہنا نے مجنو کے لیے جب گھی کے پراٹھے دینے شروع کیے جب لوگ جب منافقوں نے دیکھا کہ مومن اور مسلمان اون کاٹتا ہے گائے کاٹتا ہے چٹ فنڈ والا بھی بکرا لے لیا خور بھی بکرا لے لیا رشوت خور بھی بکرا لے لیا حرام خور بھی بکرا لے لیا زانی بھی بکرا لے لیا شرابی بھی بکرا لے لیا داڑھی مڈا بھی جانور لے لیا سب لے رہی میں بھی لے رہا کیوں گھی کے پراٹھے لینا دے رہی ہے گوشت مل رہا ہے رام مل رہا داماد خوش ہو رہا ہے مالی کے مکان خوش ہو رہا ہے فریج کے اندر رکھا جا رہا کباب بنے جا رہے ہیں رواس کے جو ہے سوکھے کباب بنے جا رہے ہیں پھال بنی جا رہی مزے صاحب سڑک صاحب مجنونوں نے یہ کیا کہ سارے جنگل مجنونوں سے بھر گیا میں بھی تیرا عاشق میں بھی تیرا عاشق میں بھی قربانی دینے والا میں بھی اونٹ دینے والا میں بھی گائے دینے والا میں بھی آسٹریلیا کا بکرا دینے والا میں بھی بندور کا دما دینے والا میرے بکرے کا کلو اتنا اور تیرہ سوا ہزار میرا سوا لاکھ پورا جنگل مجنونوں سے بھر گیا لیلا کے مجنو کے پراٹوں کو دیکھ کر مجھے بھی پراٹھے ملے مجھے بھی رواس کا گوشت ملے لیلا نے لیلا کو اطلاع دی گئی جب لیلا نے دوسرے دن طبق میں پراٹھے رکھے اور کہا کہ جاؤ مجنون کو دے دو تو کہنے لگے لیلا مجنونوں سے پورا جنگل آباد ہے جنگل کے ہر درخت کے ہر ٹہنی پر تیرا عاشق بیٹا ہے ہر کوئی کہتا ہے مجنون دوں تو کسے دوں پراٹے ارے تیرا ایک مجنون تاکل ہم نے اس کو دیے اب سارا جنگل مجنونوں سے اور سڑک چھاپ مجنونوں سے عاشقوں سے جالی پرمٹ سے تیرے عاشق بنے ہوئے ہیں لیلا نے ان روٹیوں کے طبق کو واپس لیا اور اس کے بعد ایک طبق دیا کہا اس کے اوپر لال گلا پڑا دیا ایک جو ہے اس کے اندر چھری رکھ دی اور کہا جاؤ جنگل کے اندر اعلان کر دو کہ آج لیلا کو تمہارے مجمون کے خون کے قطروں کی ضرورت ہے اور جب طبق لے کر گئے تو جنگل کے مجنونوں نے کہا میں بھی لیلا کا عاشق میں بھی لیلا کا عاشق میں بھی اونٹ کاٹتا ہوں میں بھی کتا کاٹتا ہوں میں بھی سور کاٹتا ہوں میں بھی رواس کا گوشت کھاتا ہوں میں بھی کباب کھاتا ہوں میں بھی جو ہے پراٹھے کھاتا ہوں میں بھی داماد کو رام دے دوں سب بپڑے کہ نہیں نہیں اب پراٹھے نہیں لیلا نے خون مانگا ہے جب پلک جھپکتے ہی دوسری جو آنکھ کھولی لیلا کے نمائندے نے پورا جنگل مجنونوں سے خالی ہو چکا تھا یہ حال ہے اگر اللہ یوں کہے اے کتے کاٹنے والے کنزیر کاٹنے والے بیل کاٹنے والے دمبا کاٹنے والے اون کاٹنے والے لئینا اللہ ولا دما اس کا خون گوشت نہیں تیرے جان کی ضرورت ہے بیٹے تیرے خون کی ضرورت ہے یہ چمن اسلام اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ اسلام مارکے کے بعد زندہ ہوگا بیٹے فرانس خاکے بنا رہا ہے آج کارٹون بنا رہا ہے آج قرآن کے مقابلے میں قرآن بن رہا ہے بیٹے تیرے لہو کی ضرورت ہے تو پورا میدان جو ہے اونٹ لے کر سب باہر ہے کی مصیبت بھی پراٹھوں کی بات آئی جنگل بھر گیا مجنونوں سے گوشت کھانے کی بات آ گئی گلی گلی کے اندر کنی بھی ہنی بھی فقیر بھی امیر بھی سب لے کر آ گئے اللہ نے کہا نہ لانا یہ جانور تو میرے پاس آتا نہیں تخوا ان کو لیکن میں تمہارے دل کی حالت کو دیکھتا ہوں پورا جنگل خالی ہو گیا ایسے ہی اب اللہ اگر یہ کہے کہ نہ تمہارا نس چاہیے تمہاری خواہشات چاہیے تمہارا جان تمہارا مال چاہیے پورے جانور لے کر واپس کر دیں گے ہاف ایک لاکھ کو لیا پچاس ہزار میں واپس کر ڈالو اللہ کو سی مصیبت بھی اون دینے گئے تو اللہ اولاد کچھ مانگ رہا ہے میں جورو کا حیث چاٹے بغیر میرا دن نہیں گزرتا تھا اور اللہ کہتا ہے کہ جورو کی غلامی کا توق نکالا کوسی مصیبت میں اسی میں مروں گا پیشاب کی پوٹلی پاخانے کی پوٹلی کینسر کے کیڑے ایڈس کی بیماری پاخانے کی جگہ پھوڑا پیشاب کی جگہ پھوڑا خون نکل رہا ہے بلغم نکل رہا ہے کان میں پیپ آنکھ میں پیپ ایسی جورو کی میں پوجا کروں گا روحانی بیماری جسمانی بیماری ہڈی کی بیماری نیند نہ لگنے کی بیماری آنکھوں کو نہ دکھنے کی یہ مجھے جنت کی اور نہیں چاہیے منافق کے لیے اللہ کا عذاب ہے منافق کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور یہ بقر عید مومن اور منافق کی پہچان ہے میں یہ کہوں کہ میرے پاس ایک دس ہزار کا موبائل ہے اللہ کے لیے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر مرنا ہے ایک دن میں کہوں کہ سات سو روپے میں فروخت ہوگا کون بندہ گلی میں فقیر بھی آواز پہنچ گی تو جھولی کے پیسے گھر کے پیسے لا کر حضرت دس ہزار کا موبائل سات سو میں دے دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ امت کی طرف سے ذبح فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ساٹھ پر تین اونٹ کاٹے بخیا اونٹ حضرت علی کے حوالے کر دیے اور فرمایا علی جب تک تم زندہ رہو میری امت کو پراموش نہ کرو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب زمین سے آسمان سونے سے بھر جائے اور چاندی سے بھر جائے جنت کے خزانوں سے بھر جائے اللہ کے نبی کا احسان میں تم پوری نسلیں مل کر آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے اتنے احسانات آپ نہ ہوتے جنت کی ہوا کھاتے آپ نہ ہوتے ہم مومن ہوتے آپ نہ ہوتے اللہ کی رضا ملتی کہا جا رہا ہے نبی کے نام پر سات سو روپے دے کر تم بکرا نہ لو دمبا نہ لو اونٹ نہ لو جو لوگ لے رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے لیکن جس میں استطاعت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کون نہیں دے سکتا کون نہیں دے سکتا سات سو روپے کیا حیثیت ہے آج کھانسی بخار ملیریا ٹائیپٹ ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے گئے دو سو روپے کنسلٹنگ فیس بعض ڈاکٹروں کی چار سو روپے اور جتنا بڑا ڈاکٹر ڈاکو اتنی بڑی قیمت سات سو روپے کی کوئی ویلیو نہیں ایسے زمانے میں خون کا خطرہ نہیں بلکہ خون کے خطرے کو انگلی دکھا کر اگر نبی کی محبت کا حق ادا کوئی کر سکتا ہے پہلی سب سے لے کر آخر چپلوں پر ٹونگ مارنے والے تک اگر کوئی مسلمان نبی کے نام کی قربانی نہیں دے سکتا نہیں دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں مومن و مسلمان نہیں وہ منافق ہے ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے امت کو یاد کیا میں کہتا ہوں ہم نے جو قربانی کا نظم شروع کیا اس میں اتنا فائدہ ہے کہ آپ جو ہے بنگلور کے اندر حصے لیں گے پانچ حصے سات حصے قیمت کتنی ہوتی ہے دو دو ہزار مانا جائے پانچ حصوں کی قیمت دس ہزار دس ہزار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ امی جان خطیجت القبرا حضرت زینب حضرت فاطمہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی امام اعظم ابو حنیفہ والدہ محترمہ والد صاحب اپنی طرف سے بچ کتنا بھائی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم جانور نہیں دیکھتے ہم تو دلوں کی حالت آپ کا پیار آپ کی تڑپ آپ کا جو جذبہ ہے اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہونا تو یہی چاہیے آپ اون خریدیں گائے خریدیں قیمتی خریدیں زیادہ خریدیں دنیا والے گالیوں پر گالیاں دیں کوئی پرواہ نہیں لیکن کسی کو سہولت نہیں کم سے کم آج امی جان کے احسانات امت پر کتنے ہیں عائشہ سے دکھا رہی اللہ حضرت آپ اپنی امی کو یاد کر رہے ہیں ہماری روحانی ماں حضرت عائشہ کو کون یاد اچھا موقع ہے اچھا موقع ہے دل کھول کر یاد کیجیے قیامت کے دن امی جان انگلی پکڑ کر جنت میں پہنچائیں گی شیخ عبد القادر کو یاد کیجیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کتنے احسانات اس امت پر قاسم نامت کے کتنے احسانات اس امت پر حضرت اشرف علی تھانوی کے کون یاد کرتا ہے پوترے کو اور نمازوں کو ان کو ان کو ان اولیاء کرام کے نام سے اور قربانی بلکہ اگر کسی کو سہولت نہیں ہے تو آپ ایک حصہ سات سو روپے کا اور اس میں کیا کرک کیا آپ نے جملہ امت محمدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت دیکھو دو مسئلے الگ الگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ قربانی جو واجب ہے میرے اوپر تو میرا ایک جانور یا ایک حصہ لگنا ضروری ہے وہ ایک حصہ یا تو بکرا دینا یا گائے میں ایک حصہ دینا اونٹ میں حصہ دینا وہ ضروری ہے رہا ثواب کی بات جتنے لوگ نین بلاک کے مسلی ہیں ان مسلیوں کی طرف سے ایک حصہ ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے اس سے آپ کا واجب ہٹتا نہیں آپ نے جس کو واجب ہے وہ کرنا پڑے گا تو جملہ امت محمدیہ پورے صحابہ پورے تعبیم پورے ائمہ پورے اولیاء اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پہلے نمبر پر لائے ہیں معلوم کیا ہے انم نمل امال ون امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ایک عمل کڑوڑوں نیتیں اگر آپ کو پوچھا جائے نئی بلا کی مسجد کو جمعہ کو بیان سننے ارے وہ کہتے ہیں کہ سمندر پر جا کر خطرے پر تو اناج کر گیا سمندر میں آ کر اللہ کے گھر میں آ کر کئی کو گئے نئی بلاک میں نہ مسجد میں اس لیے آئے آنکھ کی حفاظت اللہ نے اس کا ثواب دیا مسجد میں اس لیے آئے زبان کی قیمت نہیں مسجد میں اس لیے آئے کانوں سے برا سننا نہیں مسجد میں اس لیے آئے قدم غلط جگہ نہیں پڑا مسجد میں اس لیے آئے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا مسجد میں اس لیے آئے کہ اللہ کے گھر کا اعتکاف ہوا مسجد میں اس لیے آئے کہ قرآن کی آواز سنائی دی مسجد میں اس لیے آئے نماز پڑھ کتنی نیت کرو گے کہ ماں میں بخاری بہت ہوشیار اسی لیے پہلی حدیث یہی لے کر آئے ان نمل اعمال و بنیات سہولت نہیں آپ ایک مسجد میں آنے کا عمل اور نیتیں کتنی کی اللہ میری آنکھ کی حفاظت کی میرے دل کی حفاظت کی اعتکاف کیا اے اللہ میرے قدم کی حفاظت کی باہر رہتا یہ فلم کے گانے کانوں سے ٹکراتے کانوں کی حفاظت کی زبان کی حفاظت کی دماغ کی حفاظت کی ظاہر کی حفاظت کی کتنی نہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کبھی نہیں سمندر ختم ہو سکتا ہے چاند کے تاروں کی گنتی ختم ہو سکتی ہے وہ تو نعمت اللہ ہی لاتو سوہا اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی کسی کو سہولت نہیں ایک حصہ لیا بکرا بھی نہیں بیل بھی نہیں اونٹ بھی نہیں غریب گاؤں میں بستی میں جانور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پیسہ نہیں جاتا جی پانچ ہزار میں کہاں پہ قربانی ہوتی کیا عقل کا استعمال کرو ولڈ گلوبلائزیشن ہو چکا ہے اب اب آئی بی کوٹ لگا کر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں فون ایک سیکنڈ میں ملایا جا سکتا اب یورو کرنسی کتنی ہے یہاں بیٹھ کر موبائل میں معلوم کیا جا سکتا ہے اب ریال کی ویلیو ڈالر کی ویلیو کیا ہے معلوم کیا جا سکتا ہے اڑیسہ جھارکھنڈ کے لوگ یہاں ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں کوئی آفیسر ہیں ملیے کہیے کہ نئی بلاک کے مولانا پانچ ہزار کے جانور میں حصہ لے رہے ہیں جھارکھنڈ میں پانچ ہزار میں جانور آتا ایک تحقیق کر لیتے جھوٹ کو پھیلانے سے پہلے بری خبر کو پھیلانے سے پہلے ایک پوچھ لیتے کسی کو فون ملا لیتے ورلڈ گلوبلائزیشن ہو چکا ہے پیٹرول کی قیمت دلی میں کیا ہے یہاں معلوم کر سکتے ہیں آپ تو یہ بھی معلوم کر لیجیے کہ جانور کی قیمت ہے یا نہیں سات سو روپے میں حصہ لے کر آپ نے کیا نیت کی اے اللہ سوا لاکھ پیغمبروں کو اس کا اجر دے اے اللہ سوا لاکھ پیغمبروں کے صحابہ کو اس کا اجر دے اے اللہ نبی کو اے اللہ خلفائے راشدین کو اے اللہ سوا لاکھ صحابہ کو اے اللہ تابعین کو طب تابعین کو ائمہ کو محدثین کو مفسرین کو اختاب کو ابدال کو میرے اللہ کی قسم عمل یہ کروڑوں نہیں میرا تم مانگتے تھک جاؤ گے میرا رب دیتے نہیں تھکے گا بہت چالک تھے امام بخاری اس لیے پہلی حدیث کیا لائے ان نمل امال و بنیات امال کا دار و مدار نیت اللہ جانتا کنجوسی نہیں سہولت رکھ کر کوئی کنجوسی کر رہا ہے اللہ جوتا رہ کر مارے گا سہولت نہیں ہے مولا گھر کی حالت خراب ہے قرضوں میں گرا ہوا ہوں قربانی بھی دینا چاہتا ہوں ایک قربانی دکھی سوالات پیغمبر ان کے صحابہ نبی ان کے خلفاء ان کے صحابہ قیامت تک آنے والی امت جو مر چکے ہیں ان کے لیے جو زندہ ہے ان کے لیے لکھ کر رکھ لو اور قیامت میں میرا دامن پکڑ لینا اگر بات غلط ہو تم مانگتے تھک جاؤ گے رب دیتے نہیں تھکے گا اتنی آسان شریعت رکھ کر اسی لیے آخا ناراض ہو کر فرمایا من کان لہو سیا ولم یوزای پلا یو کری بننا مسلانہ جس کے اندر قربانی دینے کی طاقت ہو اور قربانی نہ دے ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے نہیں سمجھتے اس میں گالی کیا ہوئی حضرت میں داڑھی منڈا ہجڑا خبیز کتا سور گالیاں دیتی نا نبی گالی کیا دی ہے نبی تو یہ بولے صرف کہ جو قربانی نہ دے وہ ہمارے عید میں نہ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اما بھان کے گالیاں دینا پوری دنیا بھر جائے اور ہجرا کہنا کتا کہنا سور کہنا پوری دنیا بھر جائے میرا اللہ کا نبی جو ابو جہل کے گھر کو چودہ مرتبہ گیا تھا میرا اللہ کا نبی جو تائید کے پتھر کھا کر رحمت کی دعائیں دیا تھا میرا اللہ کا نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ کی تہمت کو برداشت کر کر صبر کی چٹان سینے پر رکھ لیا تھا وہ اپنی امت کو کہتا ہے کمیلے تو میری عیدگاہ کو نہ آنا سو ماں بہن کی گالیاں ایک طرف اور اللہ کے نبی نے جو یہ بات کہی اس کے اندر اللہ کے نبی کی ناراضگی اس سے زیادہ سخت ہے تم نہیں سمجھتے ماں اپنے بیچے کو کہتی ہے میرے جگر کے ٹکڑے میرے لال میرے ہیرے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک چوما دیتی ہے تپی دیتی ہے سینے سے لگاتی ہے اور باٹل میں دودھ ڈال کر پیلے بیٹے پیلے بیٹے نہ ممی نہیں پیوں گا نہیں جا تو میرا بیٹا نہیں اتنا کہنا تھا بیٹا رونے لگتا بیٹے کو کہتی ہے ہم تجھے کھلونا دیں گے ہم تجھے فلاں دیں گے ہم تجھے کار دیں گے ہم تجھے گا وہ ماننے کو تیار دیکھ بیٹے پی لے ورنہ تو میرا بیٹا نہیں ہوگا اتنا کہنا تھا کہ اس کی ممتا اس کے دل کے اندر ایک جو جذبہ پیدا کرتی ہے دنیا بھر کی ماؤں کی ممتا ایک طرف میرے آقا کی محبت امت سے ایک طرف وہ آقا تھوک کر اسے برادری سے نکالتے ہیں عیدگاہ سے تھوک کر نکالتے ہیں من کان لہو بننا مسلانہ جس کو طاقت ہو اور قربانی نہ دے ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے قربانی ہر مسلمان دے اسلام کا شعار ہے حضرت ابراہیم کی یادگار ہے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی یاد کو تازہ کرتا ہے الحمدللہ جھارکھن جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے لیے خدا گواہ ہے ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں گے ہم نے ان سے قسمیں لی کہ اگر تم نے قیانت کی تمہاری بیوی پر تلا اگر تم نے قیانت کی جتنے لوگ حصے لے رہے ہیں ان کا گنا تمہیں قیامت کے دن لادنا پڑے گا ہم اتنا ہی تو کر سکتے ہیں اس کے آگے کیا کریں گے ملا عمر کی تو حکومت نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا لے کر دوڑے اور ہماری جیل کے اندر ڈال دیں جتنا ٹائٹ کرنا معائنہ کرنا انسپیکشن کرنا اور وہاں پر اس کے لیے اپرادھ کو بھیجنا جو کچھ کیا جاتا اس کے باوجود ہو وہ جانے اللہ جانے یہ بہترین موقع ہے اپنی جو ہے ماں کے حق میں جو ہے ماں قدموں کے نیچے جنت ماں کا دل کون نہیں دکایا ہوگا باپ کا دل کون نہیں دکایا ضرور ماں کے لیے باپ کے لیے آخا کے لیے امت مرحوما کے لیے آج ہم مری ہوئی امت امت مرحوما کو یاد کریں گے کل ہمیں مٹی میں ڈال دیں گے اگلی نسلیں ہمارے حق میں قربانی کریں گے آج قرآن ان کے حق میں پڑھیں گے فاتحہ دلائیں گے ایسال ثواب کریں گے کل وہ نسلیں ہماری قبروں پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں گی اس لیے کچھ اس سے کچھ جانور باقی رہ گئے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد آپ ضرور اس کے اندر حصہ لیں ہماری خواہش ہے کوئی کاروبار نہیں کوئی بزنس نہیں خاص طور سے ہر ہر ایک دو تین چار پانچ سفیر ہو چندہ منگنے والا بھکاری ہو کرائے کا مکان ہو اونر سات سو روپے میں نہیں سمجھتا کوئی حقیقت میری خواہش کہ یہاں جہاں تک نیٹ کے ذریعے سے سی ڈی کے ذریعے سے یہاں آئے ہوئے خواتین تک بھی ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارے آپ کے لیے ہم اپنی جان بھی دے دیں حق ادا نہیں ہوگا اتنے احسانات سات سو روپے دے کر ہم قیامت کے دن جا کر آپ سے حوض کوثر کا پروانہ جو ہے پیمانہ لے سکتے ہیں آپ سے جو ہے شفاعت کا پروانہ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے وہ بات ادھوری رہ گئی وقت کیسے ختم ہوتا ہے ہمارے اعمال کی یہ نحوست ہے ہماری بدعملی کی یہ نحوست ہے کہ وقت کی برکتیں ختم ہو چکی عنوانات باقی رہتے ہیں وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے تین سیکنڈ کے اندر جو قرآن پڑا ہے اور پھر آج مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک ایک رونا رونا ہے کیا رونا برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں پچیس پیسے کے اندر عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو جب وہ عید گزارنے کے لیے آئے تھے پچیس پیسے نے توحفے کے اندر دیے تھے اس چارے کو کروڑوں روپے کے اندر ملا جیون نے نے تبدیل کیسے کیسے کر دیا یہ کروڑوں روپے بن دیے آپ بھی اس چارانے کی برکت سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں یہ نسخہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا تین سیکنڈ کے اندر قرآن شریف پڑھنے کا وہ کیا کرامت تھی اور مچھر کی طاقت ایک سپر پاور امریکہ کے طاقت کے سامنے کیسے طاقتور بنی یہ سب چیزیں رہ گئی ہیں کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے یہ عنوان اٹھانا اور اس کے تعلق سے فضیلتیں کہنا ضروری تھا اقام و مسائل کہنا ضروری تھا ہم نے عرض کر دیا اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے اللہ حج مقبول بنائے ہر چھوٹے بڑے حادثے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے اللہ پورے عالم کی قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اس قربانی سے قربانی دینے والے کو اپنے قریب فرما دے آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین